من يعدك الله فلا مرن له ومن يده فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشكرنا وحبيبنا ومرسلنا محمدا عبده صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي منهم منهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبل لفي ضلال مبين وآخرون لما وهو الحديث الحكيم ذلك ذلك ذلك فضل فضل فضل الله الله الله يؤتيه يؤتيه يؤتيه من من من يشاء يشاء يشاء والله ذو الفضل العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي المدثر الكريم وآله تھی الكرام إنك حميد مجيد اللہ کو عزیز دوست اللہ تعالیٰ کے نے اس کائنات کے نظام کو ایک انتہائی ان کے عالی مقصد کے لیے رہا ہے یہ کائنات ایسے ہی نہیں بنا دی گئی کہ اللہ کے سامنے کوئی مقصد نہیں تھا کوئی مدعا نہیں تھا کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ اس دنیا کو یہی پیدا کر دیا گیا ہو بلکہ اللہ تبارک مطالعہ نے اس عالم کی پیدائش کو ایک انتہائی ان کے اور اعلیٰ مقصد کے لیے پیدا فرمایا اور وہ اعلیٰ مقصد کیا تھا کہ خدا ان اندو اپنی بات عالی کو اپنی ایک خاص مخلوق کو خاص طور پر پیسوانا چاہتے تھے اور جو چاہتے تھے کہ ایک ایسی مخلوق سودا ہو جو خدا کی بات کی پوری مارکت رکھنے والی ہو خدا کی سو والی ہو خدا کے احکام کی پابند ہو خدا کی زندگی کی کرنے والی ہو اور خدا کے جسم پر چلنے والی ہو اللہ کی بندگی اتنی اونچی چیز ہے اور ابدیت اتنا اونچا نشان ہے اس کی کہنے والے نے تو ابدیت کی میں آ کر یہاں تک کہہ دیا نکانے بندگی دے کر نلیم ندیم نکانے بندگی دے کے ندیم سام بندگی میں جو اللہ خدار کتام پیچ اور انسان کی بلندیوں حقیقت کے لحاظ سے کسی دوسری چیز میں جو گندگی کا لطف ہے اور گندگی کا بھی ذائقہ ہے جو ذائقہ ہے اور جو گندگی کا کنال ہے وہ کسی دوسری چیز میں حاصل نہیں ہوتا کیونکہ انسان کو گندگی میں لگتا رکھتا دوستوں یہی وجہ ہے کہ اللہ سے وہ سب سے پیارے محبوب اور سب سے اونچی مخلوط میں سب سے اونچے اور اکبر اور اعلیٰ جن جاتا کوئی پیدا نہیں کیا گیا اور میں اللہ کے حکمت نے چاہا کہ ان جاتا کو دوسرا پیدا کیا جائے میری مراد اپنے آپ کا پرن گیا حضرت محمد استفق پیشن کی باتیں آ گئی آپ کی باتیں آلی جس مقام پر فائز ہے اور جن کا کی حامی ہے اور جس مقام آپ ہیں سب کی بات ہے کہ دوسرا اس مقام کو کیا جانے کیا پہچان ہمارے تھے تو یہ ایک مشہور سہا ہے کہ ولی ولی ولی سنا پر اگر یہ بات ہے تو ولی تو ولی کا پہچانتا ہے تو یہ بات بھی ضروری ہے کہ را یا نہیں میں نبی ندی نبی کا پہچان گا اور پھر خاتم الانبیاء کو کون پہچان گا اور کوئی دوسرا خاتم الانبیاء نہیں ہو سکتا تو خاتون کی سنا حق ہفتے ہی کی پہچان کے لیے اور ان کے جاننے کے لیے سوا خدا سے کوئی بھی ساتھ آپ کی حق کو کو سب کو نہیں جان سکتا اس لیے ہمارے دیش نے میں پرنا خاتم لمبیارا خدا نے سنا نبی پاک کرتے کے کرتے ہیں کہ اپنی آپ کو آپ کے اپنی درجے کو اگر کوئی جانتا ہے تو پورا اندو کی باتیں آج جانتی ہے کہ کن تمالات کے حامل تھے کیا خوبیاں تھیں اور کیا کچھ آپ نہیں قرآن کریم کو اگر آپ دیکھیے ہاں، تو آپ کو یہ چیز معلوم ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر تعریف قرآن میں کی ہے اور جن حکم سے کی ہے اور جن صورتوں سے کی ہے جس سے کسی نبی کی تعریف بے شک تمام نبی جو ہیں اپنے درجے میں انتہائی ہوتے ہیں فرق کامل ہے کوئی نبی ایسا نہیں جو بغیر کامل ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاملین میں اپنے ہیں اونچے میں اونچے ہیں بڑے میں بڑے تو آج کی جو تاریخ کی نوعیت ہے وہ کسی کی دوسری کی تاریخ کی جو نوعیت نہیں ہے بہرحال میرے سب کرنے کا مدعا یہ تھا میں گندگی پر بات کر رہا تھا تو ایسی اونچی تھا جس کا مقام بطول مولانا کے باب خدا بزرگ سے سکھ کا مختصر خدا کے ساتھ سب سے اونچا مقام جو ہے ہمارے یہاں کا تجربہ ان مقامات پر ان مقامات پر بارش پر بھائی دیتی کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرتے ایسی کوئی بات نہیں کہتے کہ جو کسی اور لطف سے آپ کو پتارا گیا ان کے مقامات پر جو ہے سلیکشن کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں اب بہت کہہ کر پتارا جاتا ہے دیکھیے مہاراج کا معراج کی بات ہے اور معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خود سے لے جائے جاتے ہیں اور مکہ مکرمہ سے سیرت اللہ کی مسجد سے جب آپ کو لے جایا جاتا ہے مسجد تک بیت المقدس تک تو وہاں اب معراج کی ابتدا ہے اور مہاراج آپ جانتے ہیں کہ انتہائی ان کا مقام ہے وہ ایک ایسی خیال ہے اور وہ ایسا ایسا ایک درجہ ہے کہ جو کسی دوسرے کو سورج سے نہیں دیا جائے اب جب یہ وقت ہے تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کو مستفا کہہ کر پکارا جاتا آپ کو مستبا کہہ کر پکارا جاتا لیکن قرآن نے وہاں جو لفظ استعمال کیے تو نہ مستفا کے ہیں نہ مستفا کے ہیں کہ وہاں جو لفظ استعمال کیے گئے وہ لفظ یہ تھے صبح حام الفراد ابئی مسجد الحرام غیر المقد القل عبارت میں ہوگا سات ہے والی افتتاح اپنے خاص بندے لوگوں نے اپنے خاص بندے دینے سے کو مسجد تازہ سے لے کر مسجد بیت داخل کر سکتا اور یہاں ابتدا ناراض ہے وہاں بھی اب کہا گیا اور جب ان پر جاتے ہیں آسمانوں پر اور پہنچتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں جہاں سے کے بھی سب جلتے ہیں وہاں کا حسنا ہوگا کہ ایک مقام پر ایسے مقام پر پہنچتے ہیں کہ وہاں فدرا ایک مقام ہے اور حدیث میں آتا ہے بخاری کی روایت ہے کہ فدرا ایک اللہ سے پوری میں ہے کہ کیا حقیقت اس کی ہے لیکن جہاں تک روایات کا تعلق ہے وہ ایک بیری ہے جہاں سے مخلوق کی انتہا ہے وہاں اس مقام پر پہنچتے ہیں فدرا تک تو فدرا سے آگے یعنی جبریل امین جو ہیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا اس کے آگے میں نہیں جا سکتا میری پرواز نہیں جگری دن مراجہ ہوں اور نرائے میں سب سے نیچے ہیں ان کے مطلب دیتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ آگے جا سکتے ہیں میرا مقام نہیں تو میں آگے جا یہ پاک تو لگنا ہے میں کہ جب سے اب ہر چیز پرواز ہے جیسے جبریل امین کی مطالعہ اپنی پرواز ہے اس مقام کو جانیے اور اس چیز کا کہ جبریل امین جو ہیں وہ پلے دن ہے مگر فرشتے میں سب سے اونچے ہیں تو خدا تو انتہائی مقرر فرشتے ہیں اتنے اونچے ہیں کہ خود خدا ان کی تعریف کرتا ہے لیکن اتنا اونچا سستا بھی ایک مقام پر کہہ دیتا ہے کہ اگر وہ ملے بلکہ پرم سڑو گے تو پر پرم اگر تھوڑا سا میں ایک دار کے برابر بھی آگے جاؤں تو تجلیات بندیات بانی جو ہیں وہ مجھے جلا کے پٹبندی میں آگے نہیں جاتا سکتا اس سے آگے خود اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور ایک سواری آتی ہے جس کا نام رفرت ہے آپ جاتے ہیں تو پھر وہاں پہنچتے ہیں جس کے متعلق عام طور پر بھی مشہور ہے سادہ حسین کا مقام یعنی وہاں پہنچے جس مقام پر کوئی دوسرا نہیں جا سکا اب اس مقام پر پہنچنے پر بھی اب خطاب یہ نہیں کہا گیا کہ میں نے سب کو یہ کہا اور دیت کے جس وہاں بھی ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ او ہا ہی نہ او ہا نہ سواد نہ رہا ہم نے اپنے بندے اپنے خاص بندے سید لمبیا حضرت محمد الساس ماسم پر یہ وہی تھی جو ہم نے ہے کیا کہا طور پر کیا کہا اور کیوں پر کہا اور کیا کیا کھولا یہ خدا جانے کا نہیں جانے کوئی دوسرا نہیں جانے اب یہ ماں جو ہے ماں کے اندر اس ماں کا اتنا بڑا پیڑ ہے کہ سب کچھ اتنا آتا ہے جو کچھ خدا نے کہا جو کچھ خدا نے بتایا کہ محمد تم جانے یا ان کا خدا جانے لیکن میرے اس سے طے کرنے کا مدعا یہ تھا کہ کس وقت اس مقام تک پہنچے یہ تو انتہائی میڈیا مقام ہے یہاں سے تجلیات وقت اور سنت سرجمات کے عقیدے کے مطابق یہاں کے خدا کو ان کی ذات عالم کا جدار ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھا اس مقام پر نے نہیں کہا کہ فلاں یا فلاں بلکہ وہاں نے اب کا ادا کیا ہے اور اب نماز سطح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا وہ اچھا محمد اب یا رسول ہے بیت تو پہلے لائے رسالت سے بات اب تو اس اتنا اونچا مقام ہے کہ اب بیت کے بغیر بندے پر نئے فتح حق کھلتی ہی نہیں خدا کی پہچان کے لیے گندگی ضروری ہے اور جب تک گندگی نہیں ہوگی خدائی نہیں ہوگی جھکو گے تو اٹھائے جاؤ گے اور اپنے اندر اگر غرور کی شان کو پیدا کرو گے اپنے اندر کی شان کو پیدا کرو گے اپنے کو کچھ سمجھو گے تو مٹائے جاؤ گے گرائے جاؤ گے اور جتنا جھکو گے اس میں اٹھائے جاؤ ابھی اس میں آتا ہے اللہ رفا اللہ جو اللہ سے بھی جھکتا ہے اللہ سے اٹھا دیتا دیکھو تجدہ ہے تجدہ ہے اور سلطے میں انسان کی پیشانی جو ہے وہ انسان کی سب سے اونچی چیز ہے وہ پیشانی جا کر زمین پر لگتی ہے اور انسان اپنے آپ کو انتہائی نیچے ڈال دیتا ہے اب انسان کا انتہائی نیچے چلا جانا جو ہے حدیث میں آتا ہے انسان خدا کے قریب سب سے زیادہ قریب جو اس دنیا میں ہوتا ہے تو کی حالت میں یعنی تم جھٹو گے تو ان سے کیے جاؤ گے اور گندگی کیا ہے اپنے آپ کو نظارے اب چاہتے ہی اسے اب چاہتے ہی اسے اور ابھی عماد کا لگتا ہے کہ وہ راستہ ایسا راستہ کیونکہ ایسا کچا راستہ ہو کہ کچھ مٹی پاؤں کے نیچے روندی جا جا کر دل صرف سرنے کی طرح باریک ہو چکی ہے ایسے راستے راشیہ محبت بناؤ ہے اور گندا وہ جو کہ اپنی اپنی چاہتوں کو اپنی خواہشات نقص کو اس طور پر مٹا چکا ہو کہ اس کی کوئی بھی حقیقت باقی نہ رہے جو لکھ گیا بندہ گیا اور جس میں یہ کہ میں کچھ ہوں وہ حقیقت میں نہ تو اس میں گندگی آئی نہ خدا تمہارے حق آئی نہ اس کا خدا کو پہچانا نہ اپنے آپ کو پہچانا بہرحال میں یہ کر رہا تھا کہ انسان کے لیے انسان کا سب سب سے بڑا کمال جو ہے وہ گندگی ہے اور اللہ تبارک بالا نے اس پوری کی پوری کائنات کو کس لیے پیدا کیا آپ یہ تو جانتے ہیں آپ نے سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا بات بنا فلک تم جن میں دن کا اللہ ریا ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو انسانوں کو سوائے اس سے کہ اللہ کی بندگی کریں یعنی انسان پیدا کیے گئے جنات پیدا کیے گئے اس لیے پیدا کیے گئے تو کی بندگی کریں اور یہ کائنات کی پیدا کی گئی کائنات اپنے لیے پیدا نہیں کی گئی کائنات اس لیے پیدا کی گئی کہ یہاں بندے آنے والے آپ نے وہ روایت تو نہیں ہوگی جتنا آتا ہے الخلاق اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات گرانی کو پیدا کرنا اللہ کا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تبارک مطالعہ اس زمین آسمان کے خاتون کو پیدا نہ کرنا پیدا نہ کرنا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عالی کے لیے اس پورے کے پورے خاتوں کو کیوں قائم کیا گیا اس عالم کو کیوں بنایا گیا بات وہی دیکھو اللہ تبارک کے ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ ہم نے اس موت و حیات کے نظام سے اس لیے پیدا کیا خلق الموت خیال تھا لوگ سمجھنگ کے کچھ اب سماج ہم نے موت و حیات کے پورے کے پورے نشان سے اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم نے اچھا عمل کون کرنے والا ہے بھلائی کی راہ پر کون آنے والا ہے اچھائیوں کو کون اختیار کرنے والا ہے برائیوں کو کون بچنے والا ہے ٹھیک راہ پر کون چلتا ہے اور برائی کے سب سے کون نکل جاتا ہے اور دوسرے انسان پر اسے گھاٹی کرا دیتے ہوئے کہا کہ وہ گھاٹی جس کھاتی میں سے انسان نکل کر کامیابی کی راہ پر آتا ہے وہ کون سی کھاتی ہے تو وہی کھاتی ہے کہ انسان نیسی کی سنگتوں کو اختیار کرتا ہے اور برائی کی راہ سے بچتا ہے بہرحال میرے ریس میں کا مدعا یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سید سید القداد ہیں بندوں میں خدا کی بندگی کرنے والوں میں خدا کو چاہنے والوں میں خدا کی نار سب کو رکھنے والوں میں خدا کے پہچاننے والوں میں خدا کے آگے جھکنے والوں میں اور خدا کے آسان کو رائز کرنے والوں کے سب کے سب ڈالتے ہیں تو سید الحمد حضرت محمد آج کل خدا مند صدیق کے ساتھ کھلی ہے اور اس طور پر کھلی ہے کہ کسی دوسری بات کو کہیں کھلی آپ نے خدا کی جو گندگی کی ہے کہ کسی دوسری بات نے خدا کی آپ کی گندگی نہیں کی اس گندگی کرنے کی بنا پر اس خدا کے پہچاننے کی بنا پر اللہ کے تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالم کو مقصد قرار دیا اس عالم کی پیدائش کا کہ آپ جو تھے سب سے زیادہ خدا کو پہچاننے والے آر سننا سب سے زیادہ خدا سے جاننے والے خود بلّہ میں تم سب سے زیادہ خدا کا جاننے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ خدا کا ڈرنے والا ہوں خدا کی سب سے زیادہ پہچان کے رکھنے والے خدا کی سب سے زیادہ چاہتوں کے رکھنے والے خدا کی سب سے زیادہ محبتوں کے رکھنے والے خدا کے آگے سب سے زیادہ جھکنے والے محمد صلی اللہ سلم نے جو خدا تمہارے سب کا حق ادا کیا ہے کوئی دوسرا خدا خدا کا نہیں پہچان سکا جیسا کہ آج سب خدا نے اپنے آپ کو اگر میں رفت تھا کسی نے حق ادا کیا اور کوئی مخلوق خدا کو درجے میں جان سکی یا سب خدا کو جاننے کا حق تھا تو وہ ایک ہمارے آتا صحیح لمبیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے جس نے سب سے زیادہ جانا ذات ہر نبی اپنے اپنے مقام تک جانتا رہا اور سید لمبیا حضرت محمد صفاق کے سب نے اپنے مقام پر خدا محمد کی ذات عالی کو پہچانا ہر نبی کا ایک قانون ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ان قانون کے ہیں اور ایک قانون جو ہے سب سے زیادہ ہاتھ بہرحال اس کا رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عالم کو پیدا فرمایا اس دنیا کو پیدا فرمایا زندگی کے لیے عبادت کے لیے خدا کے آگے کھینچنے کے لیے اور خدا کے آسان کی پابندی کرنے کے لیے تو دیکھ تو اب جب یہ پورا کا پورا خاکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قائم فرمایا کہ لوگ خدا کے بندے بن کر زندگی گزاریں خدا کے حکمت پر چلنے والے بن کر زندگی گزاریں خدا کی راہ کو اختیار کرنے والے بن کر زندگی گزاریں تو دیکھ تو اب آپ کو معلوم اس آج بات ہو گئی ہوگی کہ یہ پورا کا پورا عالم جو ہے یہ ہمارے لیے ہے ہم اس کے لیے انسان غلط ہی سب آتا ہے ہو کر انسان جو سب لگتی ہے کہ وہ دنیا کو مضبوط سمجھتا ہے تو خود خود اس کا تعتق بن جاتا ہے خود اس کو چڑھنے والا بن جاتا ہے خود طالب بن جاتا ہے دنیا کو مطلوب بنا لیتا ہے خود محب بن جاتا ہے دنیا کو محبوب بنا لیتا ہے خود دنیا کو تو بنا لیتا ہے تو خود اس کا چاہنے والا بن جاتا ہے حالانکہ دنیا اس کے لیے ہے یہ دنیا کے لیے جہاں تیرے لیے تیرے لیے جہاں کے لیے ابھی میں مضمون کو یہ اچھا کروایا گیا ان میں دنیا بڑے ہم تم خود تم لیے لا کر یہ دنیا جو ہے وہ تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تم جو ہے آخرت کے لیے پیدا کیے گئے اور ہم نے کیا کہا کہ ہم تو دنیا کے ہماری پوری کی پوری محنت ہماری پوری کی پوری طاقت اور ہماری پوری کی پوری اسپاڑ ہے دنیا کے بے سب مضبوط ہوتا وہ مضبوط ہوتا تو جب انسان کی کوئی چیز مضبوط بن جاتی ہے تو انسان اس کو طالب مطلوب نہیں بنا سکتا اور مطلوب جو ہے وہ طالب نہیں دیا سکتا آج ہم نے دنیا کو اپنا مقصود مطلوب بنا لیا ہمارا دنیا کو ہمارا خادم بنایا تھا یہ دنیا ہمارے خادم کی حقیقت سے بنائی گئی تھی اس لیے نہیں تھی کہ ہم اس پر قربان ہوتے یہ دنیا ہم پر قربان ہونے کے لیے مجھے تاطرت میں کبھی نے کروایا اللہ رب پہلے دنیا اکبر ہم نے نا بلا لگا علم نا بلا غایت رقبت نا اے اللہ اس دنیا کو ہمارا ہمارے کا انتہا کو بنا دے یعنی ہماری ہم سے اپنا مطلب اور اپنا انتہائی مقصد دنیا کے نظر ڈالنے ہماری چاہتوں کا مقصد دنیا میں بن جائے ہم صرف دنیا والے ہو کر نظر جائیں دوستو دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پورے کے پورے نظام سے ہمارے لیے فائدہ کیا اور اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کریں تو یہ چیز آپ کو سن کر ظاہر ہو جائے کہ یہ پوری کی پوری زمین اور آسمان اور ہر چیز سے گرفت کرتی ہے یہ آپ کے لیے کرتی ہے تو کہنے والوں نے کہا ہے کہ اگر کرسی اگر کرسی اگر کرسی دو برسارن تاج مانے کا کپار یہ ہے بکت لکھنا شروع ہمارا شہر کا سرگت ہے کرنا بردار سب انصاف کرنا ضروری کہتے ہیں یہ سورج کے چاند کے سارے ہر چیز کے کام اپنے وقت سے نکلے گا چلا جائے گا یہ لیکن ایسا نہیں پورے انسان کے کے رہے کو بات کے لحاظ سے اللہ کریں پورا پاٹن بنا دیا ہے بن کر اپنے بھاگ سے مقبول بنا لو یہ تو آدمی چار تھے بھاگ کے آگے ان کا میرا کیا ہے میرے کو بھاگ کے آگے کام کی بالکل یعنی بات پر وقت پر انسان آ جائے کہ اگلی بات کو پیچھے کر لے کسی بات کو آگے کر دے اور انسان بالکل اس وقت پر آ جائے کہ جس مقام پر قیادت کے مقام پر ہے قیادت کے مقام پر ہے اپنے قیادت اور قیادت کے مقام کو چھوڑ کر غلامی اور نچلے اتنے نیچے مقام پر گر جائے کہ خادم پر یہ خادم بن کر زندگی کو گداسن لگ جائے دیکھتے تو میرے آتا سمر لنگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ایک ارشاد فرمایا کہ انسان جب دنیا کو اپنے مقصود پر دان لیتا ہے اور دنیا کا تعلق بن جاتا ہے اور دنیا کو پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے جو دنیا کی طلب میں رہتا ہے دنیا کو پورا حاصل نہیں کر پاتا کہ لوگ آتی ہے اس کا ختم کر دیتی ہے اور جو شخص آخر کو اپنی چاہت بنا لیتا ہے اور آخرت کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے دنیا یہ چاہتا نہیں لیکن دنیا غریب ہے کر اس کے قدم آ کر گرا سکتی ہے میں صرف مثال دیا کروں کہ دیکھ دیکھو ہم جب راستے پر چلتے ہیں راہ پر گزار ہوتا ہے درد ہوتی ہے انسان جب راہ پر چلتا ہے تو آج کل کے یہ ہمارے جو پیٹینڈل لوگ آتے اچھے آتے جو کہ ہیں اپنے صفائی کو باقی رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ نہیں چاہتے کہ ان کے جوتوں کو ان پر بھی درد پر خوب صاف کر کے نکھار کے لے جاتے ہیں جوتوں پر لیکن کل قدم چلے ہوتے ہیں تو وہ گرداری ہو جاتے جوتوں سے پر گرد پر جاتی ہے چاہے یا نہ چاہے تک جاتی ہے تو اسی طور پر دوستو جس وقت انسان خدا کا تعلق بن کر آخرت وقت کا تعلق بن کر چلتا ہے تو دنیا زمین آ کر ہو کر اس کے قدموں پر جھکتی ہے اور جب یہ دنیا کا تعلق بن جاتا ہے تو دنیا زمین کر کے وہ ہیں کہ نچلی چیز کو اپنا پچھلی چیز کو تو نیلا چیز کو درجہ دے دیا جائے تو وہ پھر ایسی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا مزاج کدھر جایا کرتا ہے تو جب ہم دنیا کو ان کی چیز کردار دیتے ہیں تو دنیا ہمیں اپنے لیے زمین تک دیتی ہے سب تک دیتی ہے ہم دنیا کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں لیکن جس طرح سے ہم دنیا کو چاہتے ہیں اس دنیا ہمیں نہیں ملتی آج آپ ان سے اونچے لوگوں کو لوگ کے کیجیے دنیا کے لحاظ سے اور چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو دور کیجیے جس نے دنیا کو اپنا مقصد بنایا حقیقت کے لحاظ سے اس نے اس دنیا ہی میں رہتے ہوئے اپنے دل کے اندر ایک جہنم کو اسے بھڑکا لیا دنیا کی چاہتوں کی جہنم اس کے دل کے اندر بھڑکتی رہتی ہے وہ چاہتا ہے کہ فلاں چاہت پوری ہو جائے فلاں چاہت پوری ہو جائے لیکن آخر ہوتا یہی ہے ہزاروں صاحب ایسی کہ ہر صاحب سے دم نکلے بہت نکلے مطلب میرے دن پیاریاں کرنے کم نکلے ہزاروں چاہتے ہوتی ہیں ایک بات پوری نہیں ہوتی دوسری بات پر لگ جاتا ہے دوسری چاہت ہوتی ہے پر لگ جاتا ہے وہ ہمارے آتا محمد نہیں پتا اللہ علیہ وسلم کا استاد ہے انسان کے لیے اگر کھانے کی ایک گھاتی اور ایک بادی ہو جائے یا ایک چلتا ہوا دریا ہو جائے تو یہ دوسری کی کو چاہے گا تو دوسری ہو جائے تو تیسری کو چاہے گا انسان کی ہر تو یا تو کمر کی مٹی ہے بھر سکتی ہے یا تعینات بھر سکتی ہے انسان کے اندر جب ایمان نہیں ہوتا انسان کے اندر جب دنیا مقصود بن کے چلی آتی ہے تو انسان پوری دنیا کو لے کر کے ہاتھ کا کرنے والا نہیں بنتا تو میں یہ کر رہا تھا کہ دوستو اس پورے کارخانے قدرت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے تمہیں اس کے لیے نہیں پیدا کیا یہ تمہارا خادم ہے تم اس کے مخدوم ہو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی ذات عالی کو تمہارا مقصود گردانا اور تمہارا مدعا گردانا اور اللہ سبار تعالیٰ نے چاہا کہ تم خدا کے بندے بن کر خدا کے تعلیم بن کر خدا کے کہنے والے بن کر اور خدا کی رضا کے طلبگار بن کر خدا کے حکم کے لیے اپنی جانوں کو لگاؤ اپنے مالوں کو لگاؤ اپنی قوتوں کو خرچ کرو تمہاری زندگی کا مقصد یہ دنیا نہ ہو تمہاری زندگی کا مقصد ایک رضائے حق ہو خدا کو بھاگی کرنا تمہاری زندگی کا مقصد ہو اور موت کے بعد کی زندگی کا سنوارنا تمہارا مقصود ہو تم اس دنیا میں رہو تو اس دنیا سے بن کر نہ رہو بلکہ جاتے ہمارے لمبیا حضرت محمد نے ساتھ فرمایا کہ جاتے چلتا مسافر ہوتا ہے مسافر جو ہوتا ہے وہ جس سیوا پر چلتا ہے سفر کی حالت میں کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے لیکن اس نے اسے راہ جانتا ہے راہ گزر سمجھتا ہے راہ گزر سے اپنا نقصان نہیں سراب دیتا آپ میں سے غالباً اکثر لوگ صرف بستی میں آ کر رہ رہے ہوں گے اور ملازم کی حقیقت سے رہتے ہوں گے اب جو ملازم کی حقیقت سے اچھے اچھے بنگلوں میں رہ رہے ہیں اور بڑے اچھے اچھے پرسان مکانات میں رہ رہے ہیں کیا انہوں نے اسے اپنے مکان کو رات دے تو اپنے گھر کو سمجھتے ہیں جس گاؤں سے وہ رہنے والے ہیں یا جس بستی کے رہنے والے ہیں یا تو دل ان پر وہاں لگتا ہے کیا اس بستی میں لگتا ہے بھی ہیں پیتے بھی ہیں ہنستے بھی ہیں بولتے بھی ہیں لیکن چکن بھی اپنا گھر سے گھر پر آپ نہیں کیا یہ اتنا گزر ہے جہاں کچھ تم گزارو گے اور آگے بچے کو جاؤ گے دیش کے کچھ دنیا کا حق ہے یہ تین دن کی بچی ہے یہاں تین دن کے بات میں ہے اور کچھ دن گزار کر اس کا آگے جانا ہے بیچ میں یہ دنیا میں تمہیں جب بھیجا تو بہت انتہائی ہائی اعلیٰ مقصد کے لیے بھیجا تمہیں دیکھو اگر تم بازار میں آپ کسی بچے کا ڈالو اور اس وقت سرکار کو اور اس کا دے سکتا ہے کہ بیٹا جاؤ بازار ایک سولہ سونا لے آؤ ایک سولہ سونا لے آؤ تو بیٹے کے بھیجوں کے بھائی چناب کے ساتھ سولہ سونا لے آؤ ان کے بچہ جاؤ تو بازار میں جا کر کسی کے تیس سیکنڈ آ جائے ڈیڑھ سیکنڈ آ جائے کسی اور کھانے پینے کی تیس سیکنڈ آ جائے اور میرے ساتھ جو ہے وہاں جا کر ہر طرح آئے تو جاتا ہے وہ بات اتنا اس کا خود قتل خوش نہیں ہو سکتا اسی طور پر اس دنیا کے بازار میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے تو جیسے کہ مالیت لے کر کوئی سب بازار میں خرید کے لیے جاتا ہے اسی طور پر دنیا کے بازار میں سر اندر تمہارے اندر ایک استعداد رکھ کر تمہیں بھیجا ہے تو وہ ایسی استعداد ہے کہ تفریح چاہے اچھا تو وہ بھی اسے استعمال کر سکتا ہے چاہے اچھا تو وہ بھی اسے استعمال کر سکتا ہے دولت والا چاہے اچھا تو وہ بھی اسے استعمال کر سکتا ہے پوچھتا ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتا ہے ہر سب کے اندر اللہ تبار کے تعالیٰ نے ایک طاقت رکھتی ہے ایک قوت رکھتی ہے ایک استعداد رکھتی ہے تو وہ استعداد کی چھوٹتی ہے زیادہ انسان کہیں رکھتے اس استعداد کو استعمال کر لے استعداد کو استعمال کر لینے سے انسان خدا کی حالات کو حاصل کر سکتا ہے اللہ نے دنیا کے بازار میں تمہیں اس خاص مچھلی کے خریدنے کے لیے نہیں بھیجا اس دنیا کے خاتوں کو خریدنے کے لیے نہیں بھیجا تو یہ دنیا میں بھیجے گئے ہو اور مایا دے کر بھیجے گئے ہو یہ تمہارے دل کی مایا یہ تمہارے اوزائے دوبارے کی مایا یہ تمہیں دی گئی تمہارا دل اور تمہارا جسم یہ ہر انسان کے ساتھ ہیں اگر چاہے ہے تو اس کے ساتھ اس کا دل ہے اگر گدا ہے تو اس کے ساتھ اس کا دل ہے اور اگر کوئی شخص کسی مقام پر پالا ہے تو وہ بھی دل کو رکھتا ہے دے رہا ہے تو وہ بھی دل کو رکھتا ہے ہے تو وہ بھی دل کو رکھتا ہے امیر ہے تو وہ بھی دل کو رکھتا ہے جس کے ایسا تمہیں دے دیے گئے ہر شخص دے دیے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں اس لیے بھیجا کہ میری قیمت جو ہے میری قیمت جو ہے تمہارے دل اور تمہارے جسم کا صحیح استعمال ہے اگر تمہارا دل اور تمہارا جسم اس دنیا میں صحیح استعمال ہو گیا تو میں تمہیں مل جاؤں گا تم میرے خریدار بن کر اس بازار میں آؤ جب میرے خریدار کر بنو گے اور اپنے دل کو صحیح رخ سے استعمال کرو گے اور اپنے جسم کو صحیح رخ سے استعمال کرو گے تو میں تمہارا ہو جاؤں گا اور جب میں تمہارا ہو جاؤں گا من ممکان اللہ حکام اللہ من ممکان اللہ حکام اللہ اللہ یہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں اور جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا کی پوری کائنات اس کے قدموں پر آگے کرتی سکتی دنیا نے سنی وہ حد جہان ایک وقت تھی دنیا نے یہ تو حد جہاں رات کا ہو گیا لہ بھی اس کا قلم بھی اس کا زمین بھی اس کی آسمان بھی اس کا جنتیں بھی اس کی پوری کائنات اس کے قدموں پر پھٹ جاتی ہے جو خدا قدم جاتا ہے اور وہ خدا کا بننا اس کے لیے ضروری نہیں کہ اگر تم تخت پر جا کر بیٹھ گے تو خدا سنی ملیں گے یہ بات نہیں یہ ضروری نہیں کہ تمہیں حکومت ملے تو تم خدا والے بن سکتے ہو اگر تم مال والے ہو تو تم خدا بن سکتے ہو خدا والے بن سکتے ہو خدا کے لینے کے لیے اور اللہ کے تعالیٰ مطالعہ کو حاصل کرنے کے لیے نہ تو حکومت کی ضرورت نہ دولت کی ضرورت نہ ملک کی ضرورت نہ مال کی ضرورت ایک طلب سلیم کی اور ایک کی ضرورت ہے بس ایسا دل جس میں تو گھر نہ سنائے اور ایسی آنکھ جس میں تو جو کسی جیستے تو نہ جو جیتے اس کے ساتھ پڑھنے نہ پائے تو جس کی آنکھ میں جیستا نہ سنائے وہ ہاتھ وہ غیر کے لیے استعمال نہ ہو وہ پاؤں جو غیر کے لیے نہ چلے وہ جس غیر کے لیے استعمال نہ جو غیر کے لیے استعمال نہ ہو وہ پاؤں جو غیر کے لیے نہ چلے وہ جس غیر کے لیے استعمال نہ ہو اندر سے لے کر باہر تک اور ظاہر سے لے کر باطن تک دل سے لے کر جسم تک انسان کلیتن خدا کا ہو جائے گا اگر خدا کے ہو جاؤ تو خدا تمہارے ہو جائیں گے اور خدا کا انسان کیسا ہوتا ہے خدا کا انسان کیسے بنتا ہے اللہ تبارک مطالعہ اپنا بنانے کے لیے اور جسم کے صحیح استعمال کے لیے اور دن کو کہیں استعمال کے لیے اس عالم میں ہر زمانے میں ایک مخلوق سے گرے اور وہ مخلوق کون سی تھی انبیاء علیہ السلام والی انبیاء علیہ السلام ایک اخلاق بھی سدا یا تمہیں دیش نبی آتے رہے اور جو نبی بھی آیا کسی نبی نے آ کر یہ دعوت نہیں دی کہ دنیا والے بن جائے کامیاب ہو جائے کسی نبی نے آ کر نہیں کہا تو دنیا والے بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے حیرت نبی میں آ کر کی آواز تھی کہ خدا والے بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ آخرت والے بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے اپنے دل کو بنا لو کامیاب ہو جاؤ گے اپنے فصر کو بنا لو کامیاب ہو جاؤ گے تمہاری کامیابی خارج پر منحصر نہیں ہے تمہاری کامیابی تمہارے اندرون پر منحصر ہے اگر تمہارا دل بن گیا تم سے بن جاؤ گے تو دل کا بننا کس پر موقع ہے دل کیسے بنتا ہے بنتا ہے وہ دانت یقین کے ساتھ جیسے ہماری اپنی جان ہمارے اندر روح ہوتی ہے تو ہم زندہ ہوتے ہیں اور روح نہیں ہوتی تو ہم ایک لاش بن جاتے ہیں ایسی لاش جسے کوئی بھی گوارا نہیں کرتا اگر میرا گھر اس وقت اپنے اندر روح کو رکھتا ہوں زندہ ہوں جہاں ہوا ہوں آپ میری بات کو سن رہے ہیں اگر میں اسی وقت خدا اندر قدوس کا فرشتہ آ جائے اور روح کو چھین کر لے جائے تو آپ غالب مجھے ایک گھنٹے تک بلکہ پندرہ منٹ تک بھی مسجد میں دوبارہ نہیں کرے چاہیں گے تو جلد سے جلد یہ مردان لاش جو ہے یہاں سے باہر نکال کر گی آپ دوبارہ نہیں کریں لاشوں کو کوئی نہیں چاہ سکتا مردوں کو کوئی نہیں چاہ سکتا گلی میں جا کے وہ تھک جاتے ہیں جو مردہ پر انسان جو ہے انسان اپنی روح کے ساتھ زندہ ہے اور روح نہیں ہے تو انسان مکتا ہے جس طور پر انسان کی جان روح ہے روح کی جان خدا کا تعلق خدا کا یقین ہے خدا کا ایمان ہے خدا کی محبت ہے خدا کی خصیت ہے خدا بند کو کے طریقوں پر آنا تو دوستو انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے آ کر ہمیں ایک دعوت دیتے ہیں ایک بات ہمیں بتاتے ہیں اور وہ بات ایسی بات ہوتی ہے کہ دیکھو اتنی ہی کھیتی ہو اور جہاں کچھ خالی کی وجہ سے کچھ بھی چیز پیدا نہ ہو رہی ہو وہاں پانی دے دیا جائے تو کھیتی جو ہے ہو جانا کرتی ہے اسی طور سے دوستو جس وقت یہ دلوں سے اجڑی ہوئی سوچیاں جس وقت ایمان تقوا کا اس کا چول بھی دل جتا نہیں اٹھتا انبیاء آتے ہیں اور اس کے اوپر ایک چیتا دیتے ہیں دعوت کا اور ایمان کی ایک آواز لگاتے ہیں اور ایک بات کہتے ہیں لا الہ دیکھو دلوں کے اندر ایک چیز کو پیدا کرو دلوں کے اندر یہ تین کی مایا کو لے آؤ یہ دل معمولی چیز نہیں ہے یہ دل وہ چیز ہے جس دل کے ذریعے تم خدا قدوس کی بات کو دیکھ سکتے ہو جب دس کے زمینوں میں جب ریل تجو کر دے جب با سمن بابو شا نتوں تم اپنے اندر خدا کی ذات کو لے سکتے ہو خدا اندر قدوس کے تعلق کو لے سکتے ہو خدا والے بن سکتے ہو لیکن اس کی صورت کیا ہے اپنے دلوں کے اندر یقین سنیا پیدا کر لو اور یقین تو چاہتے ہیں یقین الفاظ کا نام نہیں یقین میرے دونوں کا نام نہیں لا الہ الا اللہ صرف لڑکوں کا نام نہیں ہے یہ اپنے اندر ایک حقیقت کو رکھتے ہیں اور حقیقت کیا ہے کہ ہر غیر سے منقطع ہو کر ہر غیر سے کٹ کر ایک خدا کا ہو جانا اور یہ سمجھ لینا کہ ایک خدا سے ہوتا ہے یہ کتا اس زمین میں یہ کتا ہے آسمانوں میں جو تھا اور جو ہے اور جو ہوگا یہ سب خدا کی بات سے ہوتا ہے اور خدا بند قدوسی خالی کے مالک ہیں اور خدا بندہ قدوسی محبت کی پڑھاوے ہمارے قلوب کے اندر اس طور پہ آ جائے کہ ایک خدا کے خدا ہم کسی کے سہنے والے نہ رہیں دوستوں جب دلوں کے اندر خدا تعالیٰ کی محبت آج آتی ہے اس کی خصیت آ جاتی ہے اس کا یقین آ جاتا ہے تو دل زندہ ہو جا سکتے ہیں دلوں میں نیند آ جا سکتا ہے جیسے کہ آپ یہاں بجلی کے داہرا طور پر پیدا کرتے ہیں آپ یہ بل سب آپ لگا دیں لیکن اس کے اندر کرنٹ میں چھوڑیں تو میرا حص ہوتا ہے طور پر جس وقت تک انسانوں کے دل کے اندر ایمان کا نیوز نہیں آتا یقین کا نیوز نہیں آتا آپ الفاظ کی تارے خوب پھیلاتے چلے جائیں لیکن جب تک اس کے اندر ایمان یقین کے نیوز کی طرح سے نہیں کریں گے خدا کی قسم اس واٹا بھپ ڈھیرا رہے گا اور جب تک کوئی یقین کی مایا کام نہیں ہوگی یقین مکمل نہیں ہوگا اور خدا کے اندر کا تعلق کام نہیں ہوگا دیکھتے ہمارے میں تو نہ تو آمال میں جان ہوگی اور نہ ہماری اپنی جانوں میں جان ہوگی انسان انسان ملتا ہے اور انسان خدا کے تعلق سے زندہ ہوتا ہے اور خدا کا تعلق انسان کو میسر آتا ہے ایک طریقے سے اور وہ طریقہ ہم علیہ السلام آ کر بتاتے ہیں اور سب سے آخر میں آتے ہمارے آتا سید المبیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو کھولا تو میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو ندی آتے دو ہی باتیں بتا باتیں بتاتے ہیں باقی سب اس کی ساتھیں ہیں باقی سب اس کی ساتھیں ہوتی ہیں ان ملدین ایمان اور املتا ایمان اور املتا ایمان دل کے بننے کا نام ایمان اور جلد کے بننے کا نام لیتا ہے دل صحیح استعمال ہو جائے دل صحیح استعمال ہو جائے تو دل میں قوت آ جائے اور دل خدا کو لینے کا قابل بن جائے اور اس کے اندر اس چیز کے بعد آ جائے کہ خدا وندی کے اندر رات کو وہ اپنے اندر درد کر سکے اور خدا اندر کے دودھ کی بات کو وہ اپنے اندر سمو سکے وہ دل جو کہ رات سے فارغ ہو جائے اور اللہ کی بات میں شاہل ہو جائے اور خدا والا دل بن جائے تو اس سے وہ دل درست استعمال ہو گیا قرآن میں آتا ہے قیامت کے دن قیامت کے دن کوئی چیز فائدہ نہیں دے یہ ملا ان سے نام ملا بنی اللہ منۃ اللہ بس ہے پر قیامت کے دن نہ تو مال فائدہ دیں گے اور نہ بیٹے فائدہ دیں گے اللہ علم مسلم الفیم سوائے اس دن کے جو کہ اللہ سوائے اس شخص کے جو کہ اللہ کے ساتھ دیکھ روزہ ایک سلیم دل لے کر آیا دیکھ ایسا دل جس میں غیر کی بیماری نہیں ہے غیر کا روگ نہیں ہے غیر کی محبت نہیں ہے غیر کی طلب نہیں ہے جو صرف خدا کا چاہنے والا ہے اور جس کے اندر غیر کی بیماریاں نہیں لگی ہوں خدا کو ایسا دل پسندیدہ نہیں خدا اس دل کو نہیں چاہتے جو دوسرے کو بھی چاہتا بلا تو طاقت تاثت کروں دوست دیکھو کوئی غیرت مند مسلمان ایسا ہوگا مسلمان کا میں نے خاص طور پر لفظ استعمال کیا جس کی شادی ہو اور کوئی غیرت مند مسلمان ہو اور اس کی بیوی جو ہے خدا نفاذ کا اس کی بیوی ہونے کے باوجود بھی کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی اس کا قانون جانے کے لیے میری دینی جو ہے اس کا تعلق کسی سب سے وہ بیوی کو برداشت کرے گا ایک غیرت مند آدمی ہے کی بندی ہے منتیہ بندی ہے تو کہتی ہے میں شریف بندی ہوں لیکن قانون کو پتہ چل جائے کہ میری تو شریف بندی بنتی ہے لیکن حقیقت میں اس کسی دوسرے کے ساتھ تعلق ہے شریف خالی اسے برداشت کر لو برداشت کرے گا تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ کوئی ایسی عورت ہو جو میری ہوتے ہوئے کسی بات کی جائے تو دیکھ تو تھوڑی دیر سے بھی اتنا سوچ میرے آتا سمجھ لمبیا حضرت محمد کی ثقافت میں انسان فرمایا کہ اللہ تبارک مطالعہ سب غیرت مندوں سے زیادہ غیرت والا ہے اس لیے اس نے حرام چیزوں کو حرام کیا ہے تو غیرت مند خدا جس کا کہ ہم دعوی کرتے ہیں کہ آ خدا ہم تیرے تم میرے ہوتے بھی میرے نہ ہوئے تم کو اپنا بنا کے دیکھ لی بتوں کا دندا خدا کا نہیں ہے خدا کا نہ ہوئے جو مسلمان ہوتے مسلمان ہوتے ہیں اپنے کو مسلمان کہتے ہیں تو مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے مسلم وہ ہے جو کہ ہر غیر سے سب سٹا کر ہر چیز سے نکل کر کل یتن اپنے آپ کو خدا سے آج کی چیز روا بندہ گانا دودن دل کا دستے دیگر نو حیران یتن خدا کا ہے گانا بتبت تلیلا ہو تیلا ہر ایک سے تک تک کر ایک خدا کی محبت دل میں سے کسی دوسرے کو نہ چاہو اگر دوسرے کو بھی چاہتے ہو تو خدا کو بھی چاہتے ہو تو یہ ایمان کا کمال نہیں یہ ایمان کا کمال نہیں ہے ایمان کی ہارت یہ چاہتی ہے کہ مومن کے دل میں ایک خدا کوئی چیز تو وہ دل جو خدا والا ہو گیا وہ دل درست ہو گیا اور اس کی اس کا ہر عمل درست ہوگا اور ایسا دل جو کہ کل یا تم خدا کی طرف توجہ ہو جائے دیکھو ایک موٹی سی بات مثالوں مت کرو ایک سب سے سردی محسوس ہوتی ایک سب سے سردی محسوس ہوتی اور دھوپ میں جا کر وہ بیٹھ جاتا ہے دھوپ کچھ دیر اسے لگتی ہے سوچتی وہ جس کی ہڈیاں جو سردی کی وجہ سے فٹ ہو چکی ہیں اسے کچھ گرمائی پہنچتی ہے ان میں طاقت آ جاتی ہے اور وہ سردی اس کی ختم ہو جاتی ہے انہیں گرمائیٹ سے محسوس کرنے لگتا ہے سورج پہلے بھی موجود ہوتا ہے لیکن یہ کمرے کے اندر ہے سارے میں بیٹھا ہوا ہے جماعت کو نہیں لیتا سردی کرے گا جب سورج کے سامنے جا کر بیٹھے گا سورج کی گرمائش کو لے لے گا اسی طور سے کو یہ سمجھو کہ جس وقت تک ہمارا دل غیروں کی طرح متوجہ رہتا ہے تو خدا کے دہان خدا کے لطف انصاف والے دہان میں نہیں آتا خدا کی رحمت والے دہان میں نہیں آتا خدا خدافی خاص کے کو میں نہیں آتا تو جب انسان اپنے دل کو ایک سے تعارف کر کے صرف خدا کی طرف سے لیتا ہے جب یوں کہہ دیتا ہے دلی بجہ پرگی فتح سمایا بدل ہے ہم ان نے اپنے پورے سے پورے اور ذات کی طرف کر دیا ہر سے میں نے اپنے آپ کو پھیر لیا اور میں تم تیری طرف متوجہ ہوں ہو کر میں تیرا ہو چکا ہوں جس وقت انسان یوں بہتا ہے اور ہر سے کٹ جاتا ہے تو خدا کی پوری کی پوری توجہ ہاں، کی طرف منتخب ہونے لگتی ہے اور خدا ان کے دودھ اس کے دل کو اپنے نور سے بھرنا شروع کر دیتے ہیں خدا کے نور سے لینے کے لیے تمہارے دلوں کا خدا کے توجہ ہو جانا چاہیے ایسی اس طرح مثال دیں دیکھیے یہ آپ تو بجلی والے ہیں تو بجلی کی مثال دیتا ہوں یہ پلک ہوتا ہے یہ ایک وہ کیا کہتے ہیں غلطی والے بن کہتے ہیں جس دو چھٹیوں کی ہوتی ہیں بجلی یہاں موجود ہے اور یہاں لگا ہوا ہے کچھ لیکن تلب جب تک تو اس کے ساتھ لگتا نہیں اس کے اندر بجلی کی کانک نہیں آئے اور اگر آپ نے پلک کو اس کے ساتھ آپ سے لگا بھی کیا لیکن وہ پورا کا پورا تک نہیں کرتا اس کے ساتھ چھوٹا نہیں ہے تب بھی وہ پوری کی پوری کرنٹ کا سیون تک سوچے گا جس طور پر کہ آج بجلی لینے کے لیے سلسو پورا کا پورا اس کے اندر ڈال کر اور بجلی کر سکتے ہیں جو اسی طور پر بنا سکتی چاہیے کہ آپ کا دل جس وقت ہر غیر سے منقطع ہو کر خدا کی ذات کے ساتھ اپنی وہ اپنے سمجھ کو انہیں پن جب تک نہیں لگا دیتا اور ہر غیر سے منقطع ہو کر خدا کی طرف جب تک تمہارا پورا دھیان نہیں ہو جاتا تم خدا کے دور تو نہیں کر سکتے خدا کا روز اسی وقت گے جب غیر سے تمہارا دل خالی ہوگا اور جب تمہارا دل غیر میں اچھا ہوا ہے تو دیکھتے خدا وہاں کیسے آئے دیکھو یہ مسلح پڑا ہوا مسلح ہے امام صاحب اس سے نماز پڑھتے ہیں اور امام کا مسلح دوسرے کے مسلح سے تو زیادہ صاف ہوتا ہے دیکھو اگر اس مسلے کے اوپر خدا نخواستہ گندگی کی کھا جائے تو گندگی ہے اس کی یعنی ایک تولے سے زیادہ وہ ہو یا گلیدہ پھیل جائے نجاست تو اس پر نماز ہو سکے گی مسلح پر نماز ہو سکے نہیں ہے آپ کے قطروں کے اوپر نجاست لگ جائے نماز کا عمل ان کپڑوں سے ہو سکے گا آپ کے صرف پر نجات لگ جائے آپ کی نماز ہو سکے گی نماز کا عمل ہے خدا کو لینے کا عمل خدا کو لینے کا عمل جب نجاست کے ساتھ نہیں ہو سکتا تو خدا آپ آ سکتے ہیں اس جگہ پر جہاں کے غیر کی نجاستیں پڑی ہوئی انسان کا دل جو ہے انسان کا دل جب تک کے غیر کی جا سکتے تھا اٹا ہوا ہے اور ہمارے دلوں کے اندر دوسروں کے تعلقات کی گندگیاں دیکھو خدا کی نسبت کے ساتھ خدا کے مقابلے میں ہر غیر جو ہے وہ ناپا خدا کے تعلق کے ساتھ کوئی چیز ساتھ ہوتی ہے اور جس کے اندر خدا